نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين يكنزون الزهر والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب مليم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 صلى صلى الله الله الله الله على النبي الأمي وأصحابه عليه وسلم صلاة وسلاما عليك عليك عليك عليك يا يا يا يا يا سيدي رسول الصلاة الصلاة الصلاة والسلام والسلام والسلام شفيع المذنبين خاتم الأنبياء والمرسلين صلی اللہ علیہ شفیع ہم دو کے بعد اس وقت قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے ولزین یک نظون زہب الفبہ وہ لوگ کہ جو جمع کرتے ہیں ذخیرہ کرتے ہیں چاندی اور سونے کو ولا ينفقونها ہے فی طبی اللہ اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں فبشر ہوں بے آزاد ان ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب جو میوحما علی ہے فی ناری جہنم جس دن ان کا یہ مال جائے گا جہنم میں فتقوا بہا جوا تو اس سے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی وجنوب ہوں اور ان کی کروٹیں اور ان کے پہلو داغے جائیں گے ہوں اور ان کی ان کی جو ہے پیٹھیں اور کمرے جو ہیں وہ داغی جائیں گی ہار میں کنس تم اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا فضو کو ماتون تم تک نزون اب چکھو اب چکھو اس اس کو جو تم جمع کیا کرتے اس کا مزہ اس عذاب کا دکھ تم خوب چکھ لو شکایت سے یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور ان کو صاحب سربت بنا دیا اور اس مال پر جو ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اور اس پر جو زکوٰۃ واجب ہوئی اس کے ادا کرنے کا جو حکم دیا اور اس حکم کو انہوں نے پورا نہیں کیا تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی سخت عذاب ہے اور یہ لوگ آخرت میں اس کی سزا پائیں گے مال انسان کو جب مل جاتا ہے تو اس پر جو اللہ کے رسول نے احکام مقرر فرمائے ہیں ان کی ادائیگی جب نہیں ہوتی ہے اور ان پر عمل درامد نہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو آخرت میں عذاب دے گا غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ انسان کو مال و دولت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ صاحب حیثیت اور مالدار ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے احکام کی بجا برینے وہ پسو پیش کیوں کرتا ہے اکثریت جو ہے وہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے میں پسو پیش کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مالدار اپنے مال کا حساب کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اتنا اتنا جو ہے وہ مال زکوٰۃ میں اس کو دینا ہوگا اور اتنی جو ہے اس کی زکوٰۃ نکل جائے گی اگر ایسا ہے تو پھر تو بڑی جو ہے یعنی کمی آ جائے گی مال میں اور اس کا مال جو ہے گھٹتا چلا جائے گا اور شیطان جو ہے وہ اس کے دل میں وساوس پیدا کرتا رہتا ہے یہ خیال اور یہ سوچ جو اس کے دماغ اور اس کے دل میں اور اس کے ذہن میں جو پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان وساوس ڈالتا رہتا ہے اور شیطان بہکاتا رہتا ہے کہ دیکھو کتنی محنت سے تم نے یہ مال کمایا اتنے عرصے کے بعد اتنا جمع ہوا اب اس میں اتنے ہزار نکل گئے تو اتنی کمی آ جائے گی اور ہر سال اگر اتنے نکلتے رہے تو بہت ہی کمی واقع ہو جائے گی تو شیطان اس طرح سے ڈراتا رہتا ہے اس طرح سے وسافت ڈالتا رہتا ہے پرانے کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر و رقم بال شیطان ڈراتا ہے فقر و محتاجی اور برائی کا حکم کرتا رہتا ہے وہ ڈراتا اس طرح سے کہ دیکھو اگر اس طرح سے ہر سال تم نے زکوٰۃ ادا کی اتنی رقم نکلی تو اس طرح سے تو تم جو ہے ایک روز محتاج ہو جاؤ گے ایک دن فقیر بن جاؤ گے تو چھوڑو پھر جو ہے دیکھا دیکھنا پھر سوچنا تو اس طرح سے شیطان کے وساوس دل و دماغ میں گھومتے رہتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے پسو پیش کرتا رہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں واللہ یعیدکم مغفرتا تو تم مخ ہو اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرماتا ہے تم سے بخشش کا اور اپنے فضل کا یعنی تم نے زکوٰۃ نکالی تم نے اپنے مال میں سے جو ہے صدقہ و خیرات کیا تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور نوازے گا اس مال میں جو ہے اضافہ فرمائے گا مال جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے اور اللہ تبارک وطالعہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنے بندوں سے جو ہے وہ وعدہ فرماتا ہے تو آپ غور کر لیں کہ شیطان جو جناب دماغوں میں اور ذہنوں میں یہ فکر اور یہ سوچ پیدا کرتا رہتا ہے کہ مال چلا گیا اتنی محنت سے حاصل شدہ اتنی محنت سے کمایا ہوا مال ایسے ہی جو ہے بغیر کسی جو ہے وہ فائدے کے دے دینا جیب سے جب پیسہ جو ہے وہ نکلتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس کو سوچ اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور شیطان ایسے موقع پر جہاں اللہ اور کے رسول کا حکم پورا ہو رہا ہوتا ہے وہاں وہ بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ حائل ہو جاتا ہے اور اس طرح کے بہلاوے اور اس طرح کے جو ہے وہ مساوس سے انسان کو جو ہے وہ دور کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے جو ہے وہ روکتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کی ان حرکتوں کو قرآن قریب میں اس طرح سے بیان فرماتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ تو تم سے مزید جو ہے اضافے کا مزید جو ہے یعنی اس میں ترقی کا جو ہے وہ تم سے <clears throat> وعدہ فرماتا ہے لیکن شیطان جو ہے تمہیں ڈراتا رہتا ہے تمہیں جو ہے وہ بہلاتا رہتا ہے پچلاتا رہتا ہے کہ تم جو ہے مال اگر اس طرح سے دیتے رہو گے تو مال میں کمی واقع ہوتی چلی جائے گی اب جناب مالدار خود سوچے کہ فرمان کس کا حق ہے وعدہ کس کا سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر جو کون جو ہے سچ بولتا ہے ومن اف مین اللہ قیلا اور کہ اللہ سے جو ہے بڑھ کر کوئی جو ہے سچا نہیں ہو سکتا ہے اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اٹل ہے وہ بالکل حق ہے اس وہ وعدہ جو ہے پورا ہو کر رہتا ہے لیکن شیطان جو ہے وہ جو ہے جھوٹا ہے وہ جو ہے وہ وہ مکار ہے وہ جو ہے وسوسے ڈالنے والا ہے اور وہ جو ہے اللہ اس کے رسول سے کے احکام سے روکنے والا ہے تو جو لوگ شیطان کے وساوس میں پھنس جاتے ہیں شیطان کے وساوس میں آ جاتے ہیں تو وہ مال زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم میں کیا فرمائیں بولا یا خیر اللہ بل ہوا شب الحم خیو تبقن البحی ام القیاماں کہ وہ لوگ کہ جو بغل کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے احکام کو پورا کرتے ہوئے اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتے ہیں سب و خیرات نہیں کرتے ہیں اور بغل کرتے رہتے ہیں وہ اس بات کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھے وہ یہ نہ خوش ہو سمجھ کر کے جناب اتنا مال بچ گیا اتنا مال جو ہے وہ ہم نے بچا لیا محفوظ کر لیا اور یہ جو کچھ بخل کریں گے پر میں کہ سید نما بخیر بھی یوم القیامہ ان قریب جو ہے جس چیز کے ساتھ جس مال کے ساتھ یہ بخل کر رہے تھے قیامت کے دن جو ہے ان کے گلے میں یہ مال سوکھ بنا کر ڈال دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہی جو ہے زمین و آسمان کا مالک یعنی تمام جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے تو اس کو یہ لوگ جو ہے یعنی زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات روک کر اس کو اپنے لیے جو ہے وہ اچھا نہ سمجھے بلکہ یہ بہت بڑا بخل ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی اچھی مثال کے ساتھ جو ہے اس کو سمجھایا ہے کہ سوق جو ہے کس طرح سے بنا کر ڈالا جائے گا مال وہ اس طرح سے ہوگا کہ یہ مال جس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہوگی یہ مال گنجے سانپ کی صورت اختیار کر لے گا اور جس کی آنکھوں میں دو سیاہ نقطے ہوں گے اور اس طرح سے یہ مالدار کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس طرح سے جو ہے یہ گنجا سانپ اس کو ڈرتا رہے گا ایک دو دن کے لیے نہیں برسوں جو ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا اور یہ جب ڈسے گا اس کو کاٹے گا تو یہ مال جو ہے یوں کہے گا انا مال ہوتا انا کنزو کا کہ میں ہی تیرا تو وہی مال ہوں جس کو تو جمع کرتا تھا اور میں ہی تو وہ تیرا خزانہ ہوں جسے تو نے جو ہے ذخیرہ کیا اور تو نے جو ہے وہ اس مال میں جو زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اور جو اللہ کے رسول کا حکم تھا وہ تو نے پورا نہیں کیا تو اس لیے جو ہے آج تجھے جو ہے اس مال کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے تجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی مال کا ساری چیزوں کا ساری نعمتوں کا عطا فرمانے والا ہے تو جب اس عطا فرمانے والے کے حکم کو پورا نہیں کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ناراض ہوگا تو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اس مال میں جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ اس مال سے جو ہے وہ عطا فرمانے والا رب کریم جو ہے ناراض ہو جاتا ہے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا تو ایسے مال کا کیا فائدہ ہے کہ جس سے جو ہے اس کا مالک ہی عطا فرمانے والا ہی ناراض ہو جائے ظاہر ہے کہ جب اس کا عطا فرمانے والا ناراض ہو جائے گا تو پھر جو ہے ایسے لوگوں کی سزا کیا ہوگی قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سزا کا بھی ذکر فرما دیا کہ یوم علیہ کی نار جہنم کہ یہ مال کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کو جو ہے یعنی پگلایا جائے گا اور پھر کیا ہوگا فتق وا دہا جباہ ہوں و جنوب پھر اس مال سے جو ہے جناب اس کو گرم کر کر اس کو سرخ کر کر ان لوگوں کی پیشانیاں داغی جائیں گی ان لوگوں کی جو ہے کروٹیں ان لوگوں کے پہلو داغے جائیں گے اور ایسے لوگوں کی کمر داغی جائیں گی یہ تین آزاد جو ہیں اس مال سے داغے جائیں گے غور کرنے کا مقام ہے کہ انسان کے جسم میں اور بھی آزا ہیں ہاتھ بھی ہیں پاؤں بھی ہیں پنڈلی بھی ہے ران بھی ہے غرضے کے متعدد آزا ہیں تو سب کو نہیں داغا جائے گا بلکہ تین خاص طور پر جو اعضا ہیں ان کو جو ہے داغا جائے گا تین کا ذکر کیا گیا ہے سارے اعضا میں سے تین اعضا کو داغا جائے گا پیشانی اور پہلو اور کمر اس کی آخر وجہ کیا ہے یہی تین اعضا کیوں داغے جائیں گے اور اعضا کیوں نہیں داغے جائیں گے بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی ضرورت مند سائن سوال کرنے والا جو ہے جب صاحب حیثیت مالدار سے اور صاحب سربت سے جب وہ مانگتا ہے سوال کرتا ہے تو پہلی صورت جو پیش آتی وہ یہی آتی ہے کہ مالدار کی جو پیشانی ہے اس میں شکن پڑ جاتا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ اس نے مجھ سے مانگا کیوں پیشانی میں بل پڑ جاتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ وہ سائل سوال کرتا ہے تو مالدار جو ہے وہ پہلو بدل لیتا ہے کروٹ بدل لیتا ہے تیسری بار جب سوال کیا جاتا ہے تو جناب پیٹ پھیر کر کمر جو ہے مانگنے والے کی طرف کر کر وہ پیٹ پھیر کر پھیر کر جو ہے وہ چل دیتا ہے تو یہ صورت حال سامنے آتی ہے جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ پیشانی پر بل پڑ گئے اور پہلو بدل لیا اور جناب جو ہے کمر موڑ کر جو ہے وہ چل دیتے ہیں تو یہ تین اعضا ہی جو ہے اس صورت حال میں جو ہے یعنی ان کا یہ معاملہ ظاہر ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے جو یعنی جو مالدار ہوں گے اور ضرورت مندوں کو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو حق اس مال جو ہے ضروری ہوتا ہے اس حق کو ادا نہیں کریں گے جو زکوٰۃ واجب ہے وہ ادا نہیں کریں گے تو ایسے لوگوں کی پیشانیاں کمر اور پیٹھ اور پہلو جو ہے وہ داغے جائیں گے اس لیے فرمائیں کہ یوم یحما علیہ ہی ناری جہن میں وادہ جباہ ہوں و ہوں جنوب ہوں و ظہور ہوں پھر ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم یہ ہے وہ تمہارا خزانہ اور یہ ہے وہ تمہارا مال فضو حکومات ان تم تک نزون تو اب جو ہے تم چکھو اس خزانے کا عذاب کہ جو تم جمع تم نے جمع کیا اور اس سے جو ہے اللہ کے رسول نے خزانے پر اور اس مال پر جو حق جو ہے فرض قرار دیا تھا وہ تم نے حق جو ہے ادا نہیں کیا اس اس اس کی کے کے جرم میں جو ہے تم اب یہ سزا جو ہے وہ پاؤ اور اس کی جو ہے وہ سزا جو ہے اور اس کا عذاب جو ہے تم چکھو تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا بیان فرمائی اور پھر جو ہے وہ مال جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی اور اس مال سے وہ زکوٰۃ نہیں نکالی گئی یعنی وہ زکوٰۃ اسی مال میں ملی رہی تو ایسے مال کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا کہ ما خلط ما ستی زکات و مالن اللہ اہلکت ہو او کما تعالیٰ علیہ صلاحت و تسلیم کہ کسی مال میں زکوٰۃ ملی ہوئی نہیں رہ جائے گی مگر وہ زکوٰۃ اس مال کو ہلاک کر ڈالے گی برباد کر ڈالے گی کسی نہ کسی صورت سے وہ مال جو ہے ضائع ہو جائے گا محدثین اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی دو وجہ بیان فرمائی اس کی دو جو ہے یعنی تشریح فرم تشریح فرمائی پہلی تو یہ کہ مطلب یہ ہے کہ جس صاحب سربت نے جس مال والے نے اس مال پر جو زکوٰۃ واجب ہوئی تھی وہ ادا نہیں کی اور وہ وہ زکوٰۃ جو ہے جو ادا کرنی تھی اسی مال میں شامل رہی تو یہ زکوٰۃ جو ادا نہیں ہوئی اس مال میں شامل رہی اس باقی مال کو بھی جو ہے وہ ضائع کر دے گی برکت ختم ہو جائے گی کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ نقصان ہوگا وہ کسی بھی انداز سے ہو یہ تو جو ہے غور کی غور کریں تو پھر جو ہے سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تھی اس لیے جو ہے یہ نقصان ہو گیا اس لیے جو ہے یہ مال ایسے جو ہے یعنی خرچ ہو گیا اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا تجارت کی اس اس میں میں جو ہے فائدہ نہیں ہوا اس میں برکت نہیں ہوئی ہے اسی طرح سے اور بہت سی صورتیں ہیں اور دوسری صورت جو ہے محدثین اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بیان کی یہ بھی جو ہے محدثین نے بتلائی کہ وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں اور پھر اپنے آپ کو جو ہے جناب زکوٰۃ کا مستحق جو ہے وہ بتلا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں گے اور یہ زکوٰۃ جو ان کے لیے جو ہے یعنی ان کا حق نہیں تھا اور مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی اور ان کے پاس جو ہے پہلے سے مال تھا یعنی یہ خود جو ہے مال والے تھے زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے اور پھر نہ حق جو ہے انہوں نے لوگوں کو زکوٰۃ کا حقدار بتلا کر ان سے زکوٰۃ وصول کی اور یہ زکوٰۃ وصول کر کر پھر اپنے مال میں شامل کر لی تو فرمایا کہ یہ زکوٰۃ ایسے لوگوں کے مال کو ہلاک کر دے گی اور زکوٰۃ اور ان کے مال کو ضائع کر دے گی یہ جو ہے سمجھنے کی بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے ہیں اور پھر جو ہے جناب وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ضرورت مند ظاہر کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا جو ہے وہ مال محفوظ نہیں رہتا ہے اور زکوٰۃ کا مستحق بتلا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ زکوٰۃ کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو یہ زکوٰۃ ان کے مال کو ضائع کر دیتی ہے زکوٰۃ کا مستحق کون ہے کس کو زکوٰۃ دی جائے اور کس کو زکوٰۃ نہ دی جائے پرانے قریب میں ایسے لوگوں کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے عليها صدقات قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم اس آیت میں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی وہ کون ہیں فقراء ہیں مساکین ہیں عاملین زکوٰۃ یعنی حاکم وقت جن کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کرتا ہے وہ عاملین زکوٰۃ ہیں بل معلفت قلوب ہوں اور معلفت قلوب تالیف قلب کے لیے تالیف قلب کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے اور وہ ضرورت مند ہیں اور ان کو اگر مال زکوٰۃ سے نہیں دیا گیا یا لوگوں نے ویسے ان ان, ان, ان کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا یہاں تک کہ مال زکوٰۃ میں سے بھی جو ہے ان کی خبر گیری نہیں کی تو یہ دین اسلام چھوڑ کر پھر جو ہے بے دینی اختیار کر لیں گے اور غیر مسلم ہو جائیں گے تو ایسے لوگوں کی دل جوئی کے لیے بھی جو ہے مال زکوٰۃ سے دیا جاتا تھا یہ ابتدا اسلام میں تھا کہ چونکہ ابھی جو ہے اسلام جو پھیلنا شروع ہوا تھا اور ایسے لوگوں کو جو ہے یعنی دین اسلام دین اسلام پر قائم رکھنے کے لیے اور ان کو جو ہے دین اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اس طرح سے ان کی مدد کر دی جاتی تھی لیکن اس کے بعد جب اسلام پھیل گیا اسلام ترقی کر گیا اور اسلام جو ہے بالکل دور لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا اور حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے تو ایک موقع پر جب کس قسم کے لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ دویم عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ ان, ان, ان کے پاس جاؤ اور ان سے جو ہے تم اس بارے میں ذکر کرو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ لوگ آئے اور آپ نے تفصیل معلوم کی تو انہوں نے بتلایا کہ ہم یہ ہم یہ ہیں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب زکوٰۃ کی مد سے زکوٰۃ کے فنڈ سے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں کہ جو زکوٰۃ کا مال لے کر جو ہے اسلام پر قائم رہیں اب اسلام خوب برگوبار والا ہو گیا ہے اب اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں کہ جو جو جناب پیسوں کی خاطر جو ہے وہ اسلام پر قائم ہو پیسوں کی خاطر جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ جناب قبول کریں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مد ثاقب فرما دی اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تسلیم کیا اور تمام صحابہ کرام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر اجماع کیا یہ ہے اجماع صحابہ یعنی بغیر کسی جو ہے اختلاف کے سب نے اس فیصلے کو قبول کر لیا تو آج کے اس دور میں معلفت القلوب جو ہے یہ مد ثابت ہے اور ہاں خدا نخواستہ اگر پھر جو ہے ایسا دور دورہ ہو جائے اللہ نہ کرے ایسا دور آئے تو پھر جو ہے اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے تو اب یہ مد ثابت ہو گئی اس کے علاوہ مسافر مسافر سفر پر نکلا اور اس کے پاس جو ہے پیسے ختم ہو گئے اور اس کے پاس جو ہے ضرورت کے لیے جو ہے پیسے باقی نہیں رہے اگرچہ گھر پر اس کے کتنی ہی رقم کیوں نہ ہو لیکن حالت سفر میں جو ہے اس کے پاس جو اخراجات پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں رہے اور اور کوئی صورت اس کے پاس نہیں ہے تو ایسے مسافر کو بھی جو ہے زکات دی جا سکتی ہے اسی طرح سے مقروض لوگ کہ ان کے پاس جو ہے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے نہیں ہے اور قرض ان پر اتنا اگر اگر ان کے پاس جو ہے سرمایہ بھی ہے لیکن قرض اتنا کثیر تعداد میں ہے کہ اگر وہ اپنا قرض اتار دیں تو صاحب نصاب نہیں رہیں گے تو ایسے لوگوں کو بھی قرض اتارنے کے لیے یک مشت اتنی رقم دی جا سکتی ہے کہ جس سے ان کا قرض ادا ہو جائے تو ایسے لوگوں کو بھی جس جگہ دی جائے گی بلغاربین وفی سبیل اللہ وبنی سبیل فری رتم مین اللہ اور یہ تمام مدے ہیں اور ان کو دینا جو ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اسی طرح سے ان لوگوں میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو مثال کے طور پر حج پر نکلے اور اس موقع پر جو ہے جناب ان کے پاس اخراجات پورا کرنے کے لیے پیسے ختم ہو گئے تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ زکات دی جا سکتی لیکن شرط یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی جو ہے یعنی سید نہ ہو ہاشمی نہ ہو سید کو مال زکات سے جو وہ نہیں دیا جائے گا اور جو مال زکوٰۃ سے سید کو دیں گے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے تو سادات اکرام جو ہیں ان کو جو ہے مال زکوٰۃ سے نہ دیا جائے بلکہ قرابت رسول کا لحاظ کرتے ہوئے جو صاحب سربت ہیں صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو جو ہے خالص مال سے ان کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنے لیے اس کو اعزاز سمجھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تعداد اکرام ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں ان کی ہمیں جو ہے اپنے مال سے اس طرح سے جو ہے وہ خدمت کرنی چاہیے اور اپنے لیے اس کو جو ہے سعادت سمجھنا چاہیے <clears throat> تو پرانے قریب میں ان لوگوں کو جن کو زکوٰۃ دی جائے تفصیل سے بیان ہو گیا ہے اب رہی یہ بات کہ پھر ہم جب زکوٰۃ ادا کریں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان لوگوں کو زکوٰۃ جو دے دی جائے لیکن جن کو معلوم جن کا معلوم نہیں ہے اور ہم جو ہے ان کو جانتے نہیں ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں اپنے طور پر جس طرح سے بھی ہو سکے تحقیق کریں آنکھ بند کر کر نہیں دینی چاہیے کہ اگر اس طرح سے زکوٰۃ دے دی گئی تحقیق نہیں کی پوچھ گچھ نہیں کی تفتیش نہیں کی انکوائری نہیں کی اور زکوٰۃ دے دی بعد میں پتہ چلا کہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی خوب اچھی طریقے سے سوچ وچار کرنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے جو بھی ذرائع ہوں معلومات کے حاصل کرنے کے وہ ان ذرائع سے معلومات حاصل کر کر پھر جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے اس کے بعد بھی اگر جو ہے وہ معلوم ہوا بعد میں کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی زکوٰۃ اپنے والدین کو بھی نہیں دی جا سکتی اپنے دادا دادی اپنے نانا نانی اوپر تک یعنی جن کی اولاد میں یہ ہے اپنے اصول کو دادا والدین دادا دادی نانا نانی اوپر تک یہ سب اصول میں آتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو زکات نہیں دے سکتے ان کو زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی اسی طرح سے اپنی فرو کو فرو سے مراد جو اپنی اولاد ہے بیٹا ہے بیٹی ہے پوتا ہے پوتی ہے نواسا ہے نواسی ہے نیچے تک پوتے کے پوتے کی اولاد کو اسی طرح سے نواسے نواسی کی اولاد کو ان میں سے کسی کو جو ہے وہ زکات نہیں دی جائے گی اور شوہر بیوی کو اور بیوی جو ہے شوہر کو زکوٰۃ ایک دوسرے کو ادا نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو مقروض ہیں لیکن ان کا دوسروں پر کسی پر قرض آتا ہے وہ قرض مل نہیں رہا ہے یا جو ہے یعنی منکر ایسے لوگوں پر قرض ہے کہ وہ قرض دینے سے انکار کر گئے اور اس کو ابھی جو ہے اپنا قرض ادا کرنا ہے تو ایسے مقروض شخص کو بھی زکات دی جا سکتی ہے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ تو خود مالدار اس کا تو لوگوں پر قرض ہے لیکن وہ مقروض جو ہیں اس کے قرض نہیں ادا کر رہے انکار کر دیا ہے اور ان کی حیثیت کا جو ہے قرض دینے کی نہیں رہی ہے یہ خود مقروض ہے تو اب اس کو تو جو ہے اپنا قرض ملنے کی امید ہی نہیں ہے اور کوئی صورت ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی ایسے شخص کو ایسے مقروض شخص کو جو ہے وہ زکات دے سکتے ہیں تو بہرحال یہ زکوٰۃ جو ہے کس بعض مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ اور بھی عرض کر دوں کہ کسی کا کسی پر قرض ہے اور وہ صاحب حیثیت ہے تو جس شخص جن جن لوگوں پر قرض ہے اور قرض میں جو رقم جو ہے وہ دی ہوئی ہے تو یہاں دو صورتیں کہ جن پر جو ہے جناب قرض ہے وہ ان کا انکار نہیں کر رہے ہیں وہ دیں گے لیکن فی الحال جو سات سال پورا ہو گیا ہے تو ابھی جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں تو رقم تو اس شخص کی ہے یہ مالک ہے قرض دی ہوئی رقم پر اس کا قبضہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس قرض دینے والے پر اس قرض کی دی ہوئی رقم پر زکات ابھی تو واجب نہیں ہے جب ملے گی تو تب جو ہے اس کی ادائیگی واجب ہوگی لیکن یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جتنے سال کے بعد یہ قرض میں دی ہوئی رقم واپس ملے گی تو سارے سالوں کی زکات ادا کرنا اس پر واجب ہوگی تو بہتر تو یہی ہے کہ ہر سال قرض میں دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ ادا کی جاتی رہے تاکہ آسانی رہے لیکن اگر ادا نہیں کی گئی ہے اور یہی یہی یہی خیال ہے کہ جب مل جائے گی تو ادا کروں گا تو پھر اس کو نوٹ کر کر رکھنا چاہیے کہ میں نے فلاں شخص کو اتنی رقم جو ہے وہ قرض میں دی ہوئی ہے فلاں سن میں اور سن سن و سال جو ہیں وہ اسلامی سن سن, سن کا اعتبار ہوگا اسلامی سالوں کا اعتبار ہوگا انگریزی سالوں کا جو ہے وہ اعتبار نہیں ہوگا بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے زکوٰۃ وغیرہ کی جو ہے وہ یعنی ادائیگی کے لیے سن عیسوی اور سن شمسی کا جو ہے وہ جناب اعتبار کیا مگر یہ بالکل جہالت ہے اور یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے اسلامی احکام جتنے بھی ہیں یعنی روزے ہیں اور جناب جو ہے حج ہے زکوٰۃ ہے اسی طرح سے دوسرے احکام جو یعنی سن و سال سے متعلق ہوتے ہیں ان سب میں سن قمری کا اور سن ہجری کا جو ہے یعنی جو سن قمری ہم ہم مسلمان جو ہے اس کا اعتبار کرتے اسی کا اعتبار ہوگا سن عیسوی کا اعتبار کرنے سے جو ہے وہ خرابی اور شریعت کی شریعت میں قباہت یہ لازم آتی ہے کہ چھتیس سال کے بعد ایک سال جو ہے وہ جناب جو ہے وہ کم ہو جائے گا اگر سن عیسوی کا اعتبار کیا جائے چھتیس سال میں ایک سال کا فرق پڑتا ہے تو جو ضرورت مند ہیں ان کے ان, ان, ان کو ایک سال کی زکات کا جو نقصان ہوگا اور شریعت جو ہے وہ اس کو گوارا نہیں کرتی شریعت تو غریبوں کا خیال رکھتی ہے کہ مال زکات میں بھی جو ہے جناب صاحب نصاب جس صورت میں ہوتا ہو وہ صاحب نصاب قرار دیا جائے گا صاحب نصاب آج کے دور میں وہ شخص ہے کہ جس کے پاس تقریباً ساڑھے چھ ہزار روپے ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت یعنی ساڑھے چھ ہزار روپے یا اتنی مالیت کا سونا اور اس کے پاس کچھ نقدی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے یا اتنی مالیت کا مال تجارت جس کے پاس ہے ساڑھے چھ ہزار روپے کا جس کے پاس مال تجارت ہے وہ صاحب نصاب ہے ایسا شخص جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا بلکہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو یہ بات جو ہے ملحوظ رہے زکوٰۃ کے سلسلے میں اور صدقہ فطر جو ہے وہ ہر جو ہے وہ مکلف صاحب حیثیت پر جو ہے جناب واجب ہوتا ہے اسی طرح سے چھوٹے بچے جو ہیں ان کا بھی سب کے فطر واجب ہوتا ہے ان کے سرپرستوں پر والدین والد پر اور اگر جو ہے والد نہیں ہے تو دادا پر جو ہے وہ اپنی جو بیٹے کی اولاد یعنی اپنے پوتے پوتیوں پر جو سب کے فطر واجب ہوتا ہے اس کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے نابالغین کی طرف سے اور جو بالغ ہو گئے ان کا جو ہے وہ والد پر نہیں ہے ہاں اگر جو ہے سرپرست والد جو ہے ان کی طرف سے یا اپنے بھائی کی طرف سے جو بالغ ہے اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو ان کو بتلا دے کہ میں تمہاری طرف سے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں تو وہ بھی ادا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق کی نظرائے رب العالمین